ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میری ملاقات موسا علیہ السلام سے ہوئی آپ نے ان کا حلیہ بتایا اور میرا گمان یہ ہے کہ آپ نے فرمایا موسا لمبے قد والے تھے ہلکے پھلکے روغن آمیز سر کے بال تھے شنوا قوم کے لوگوں میں سے لگتے تھے آپ نے فرمایا میری ملاقات عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوئی آپ نے ان کا بھی وصف بیان کیا فرمایا عیسیٰ درمیانے قد کے سرخ سفید رنگ کے تھے ایسا لگتا تھا کہ گویا ابھی غسل خانے سے نہا دھو کر نکل آ رہے ہوں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو برتن لائے گئے ایک دودھ کا پیالہ تھا اور دوسرے میں شراب تھی مجھ سے کہا گیا جسے چاہو لے لو تو میں نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور دودھ پی گیا مجھ سے کہا گیا آپ کو فطرت کی طرف رہنمائی مل گئی یا آپ نے فطرت سے ہم آہنگ اور درست قدم اٹھایا اگر آپ نے شراب کا برتن لے لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو تیس یہ حدیث صحیح ہے